وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القبائل الاشراق باللہ والیأس من روح, روح اللہ والامن من مکر اللہ او کما قال علیہ السلام رواہ البزار والطبرانیوں ہم نے آفردات کے سامنے مسند رزدار اور تبرانی کی بلکہ اور دوسری کتب میں حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ایک حدیث پڑھی ہے اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے تین نہایت خطرناک بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے اور وہ ایسے گناہ ہیں جن میں سے بعض گناہوں کو تو لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں اسی لیے آج کدر درسے کے لیے میں نے یہ حدیث منتخب کیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے میں سے فرمائے حدیث کے اندر نبی علیہ نے فرمایا من القبا اور یہ حدیث اور بعض صاحب کرام سے بھی مروی ہے عبداللہ بن مسعود وغیرہ بھی ہیں بہرحال آج نے فرمایا انسان کی کو برباد کر دینے والے تباہ کر دینے والے اللہ کے عذاب کے مستحق بنا دینے والے تین بڑے گناہ ہیں جب بھی کسی قوم جیسی انسان میں یہ تین گناہ پیدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سے ان کو چھوڑتا نہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں ان میں سب سے پہلا گناہ آپ نے فرمایا الشرا کو یا اشر کو اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا ہے شرک کا مطلب آپ حضرات سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات میں اللہ تعالی کی صفات میں اللہ تعالی کی عبادات میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا جائے صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے ہر قسم کی عبادت کا مستحق صرف اللہ وحدہ ہو لا شریف لیکن شرک کا مسئلہ اتنا عجیب و غریب آج ہو گیا اس قدر منتشر ہو گیا امت میں کہ آدمی آج شرک کو شرک سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے مسلمان اس قدر شرک میں ڈوبا کہ اسلام سے خارج بھی ہوتا جا رہا ہے لیکن اسی شرک کو دین سمجھتا ہے حالانکہ قرآن پاک نے بہت ہی زیادہ شرک کی مذمت بیان کی اور شرک کے سارے راستے جو قیامت تک آنے والے ہو سکتے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا انہی مقامات میں سے ایک مقام سورہ بہت سارے مقامات ہیں ایک مقام جو ہے وہ سورت سورت النحل ہے رب العالمین فرماتے ہیں والذین یدعون من دونه لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون سورہ آرام میں تو اللہ نے بتا دیا کہ والذین تدعون من دونه اللہ کے علاوہ جن کو بھی تم پکارتے ہو عباد امثالحکم وہ تمہاری مصیبت نہیں دور کر سکتے کیونکہ وہ بھی تمہارے ہی جیسے میرے راتو غور کرو عباد انفالوں کو اس سے بڑی وعدے کیا ہو سکتی ہے جن کو تم پکارتے ہو مصیبت میں وہ بھی تمہارے ہی جیسے ہمارے کیا ہیں بندے ہیں کیا مطلب ہے کس چیز میں وہ بہت نیک نے آپ تو بہت برے ہم تو بہت برے ہیں کس چیز میں بشر اور انسان ہونے میں دونوں کیا ہو برابر مجبور ہونے میں جتنا وہ اللہ کے محتاج تھے اتنے ہی تم اللہ کے محتاج بات سوچ لیں ذرا سوچو نندو یدعون لا دونه لا نہ شیا یہ صورت النحل کی آئے اللہ کے علاوہ جن کو تم لوگ یدعون پکارتے ہو بلاتے ہو اپنی مصیبت دور کرنے کے لیے اپنے فائدے کے لیے جن کو تم بلاتے ہو ان کو بلانے سے تمہیں کچھ ملنے والا نہیں کیوں لا یا خلوکون انہوں نے کائنات میں کوئی مکھی برابر چیز ہی پیدا نہیں کر سکے انہوں نے کچھ بنایا نہیں اور جو خالق نہیں ہو سکتا وہ کبھی معبود بھی نہیں ہو سکتا اب ذرا سوچو پھر وہ یو خلاقون اللہ تعالیٰ فرماتے وہ خود بھی پیدا کیے گئے ہیں ان کو بھی کس نے پیدا کیا ہے اللہ نے سورت القحب کے اندر جائیں اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے تو وہ بھی اتنے اختیار نہیں رکھتے تھے کہ جیسے چاہیں پیدا ہو جائیں نہیں سمجھے اللہ جب ان کو پیدا کرنے لگا تو ان کے اندر اتنا بھی اختیار نہیں تھا کہ وہ جیسے چاہیں ویسے پیدا ہو جائیں گے اس اللہ تعالیٰ فرماتے ما اشحت ہوں مخل کر ولا خلق کا ہم ان کو ہم نے جیسے چاہ پیدا کیا ہم نے پیدا کرنے وقت ان کے مرضی کا بھی خیال نہیں رکھا اور کیا چاہیے بھائی اللہ فرماتے ہیں سورت محل کی یاد بڑی ہے میں ولدی ند امند خود کو سیاح اللہ کے علاوہ جتنوں کو بھی یہ لوگ پکارتے ہیں لا لاخلقون نشین انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی وہ یخلقون بلکہ ان کو بھی پیدا کیا گیا ان کو بھی اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے پھر امواتون اموات اموات جانتے ہیں نا کیا میت کی جمع اموات وہ مر چکے ہیں مردہ ہیں اکبر غور سے سنو بھائی یہ کس کی کتاب ہے کسی فرقے والے کی کتاب کتاب کس کی دار ہے غور سے سنو اموات وہ مر چکے ہیں موتا موتا بولتے ہیں نا میت ہاں؟ ہاں، کچھ کہنا چاہتے ہو ہاں؟ اموات وہ مر چکے ہیں کچھ لوگ کہتے نہیں مرے تھے لیکن بعد میں اللہ ان کو قبر میں کیا کر دیتا ہے زندہ کر دیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں غیر و احیا اب وہ زندہ بھی اور کچھ باقی رہے گا اموات غیر و احیا وہ مر چکے ہیں مربا ہیں غیر و احیا اب وہ زندہ نہیں ہیں وما يشعرون ایان يبعثون ان کو شعور بھی کچھ نہیں ہے اب علم بھی احساس بھی نہیں ہے یہاں تک کہ ان کو اتنا بھی احساس نہیں کہ ان کو کب دوبارہ اٹھایا جائے گا وہ ادا ہو ان تمام چیزوں کا مردوں اور زندوں جتنے ہو تم سب کا معبود ایک اللہ واد ہو لاش دیکھا آپ نے سور غافر کا نام سنا ہے سور غافر کے اندر بڑی وضاحت ہے میرے بھائیوں شرک تو ہمارے اندر آنا ہی نہیں چاہیے اگر قرآن پر عمل کیا جائے تو وہ دیکھو دو تین آئے اور بڑی واضح مثال پیش کرتے ہیں کہاں سورے ثابت اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آما ول بصیر غور سے سنیں اللہ تعالیٰ دو آپود چیزوں کا ذکر کرتا ہے سنو وما یس طویل عام ول ایک ہو گئے والا دات والا نور کتنے ہو گئے دو والا دل والا حرور وما یس احیا ولل اموات کتنے ہو گئے چارائیں ہو گئی نمبر پانچ ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور واہ اکبر ان آیتوں کو سن ہونے کے بعد آدمی تو کبھی شرک کی جو بنیاد ہے اس جس کو لوگوں نے شرک کی بنیاد بنایا اس کی تو کوئی وجود ہی نہیں ہے اب تک سنیں وما یس طویل آما غور سے اندھا اور بینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے بہت بینا دیکھتا ہے بینا سمجھتے ہیں جس کو دیکھنے والا نابینا اور بینا نابینا اور بینا اندھے اور دیکھنے والے دونوں برابر ایک دوسرے کے آپوزٹ ہیں دیکھنے والا وہ گھڑی دیکھ لیتا ہے راستہ دیکھ لیتا ہے کار کدھر سے آ رہی وہ دیکھ لیتا ہے اپنے بیوی بچوں کو دیکھ لیتا ہے اندھا بیچارہ تو کچھ نہیں جب تک ہاتھ نہ پکڑو اپنی جگہ سے وہ چل بھی نہیں بس ترستا ہے بیچارہ وما یس آما اول بصیر دونوں کبھی برابر کیا مطلب ہے بینا جو ہے وہ اللہ تعالی کی نعمتوں سے آگے بڑھا ہوا ہے کس کے مرد نہ سے آگے والا دل ماتو والا نور روشنی روشنی اور تاریخی دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے دیکھا نے کیسی مثال دی اور نہیں برابر ہو سکتے غلط ظلمات والا نور نور کہتے ہیں لائٹ کو اور دل مات کی جمع تاریخی اور ادھیرا اندھیرا اور اجالا دونوں کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے دونوں آپس میں کیا ہے اپوزٹ ہے دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے والا دل والا ہرور نا اکبر غور سے سنو میرے بھائیوں والا دل والا ہرور سایہ اور دھوپ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اگر برابر ہو جائے تو دھوپ سے سائے جانے کی ضرورت ہی کیا ہے تم کو بھائی اگر سایہ ہے تو دھوپ نہیں دھوپ ہے تو سایہ نہیں کتنی چیزیں ہو گئی تین نمبر چار وما یس طویل احیا ولن اموات جیسے یہ چیزیں برابر نہیں ہوتی اندھا اور بینا چھا اور دھوپ روشنی اور تاریخی جیسے نہیں برابر اللہ فرماتے ایسے ہی زندے اور جو قبر میں جا چکے ہیں دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے جو زندہ ہے اللہ نے اس کو چلنے کی طاقت دے رکھی ہے سننے کی طاقت دے رکھی ہے کھانے کی طاقت دے رکھی ہے آپ کیا بوجھا آپ کی مدد کرنے کے اللہ نے اس کو طاقت دیا ہے اللہ اکبر احیا او اور نہیں برابر ہو سکتے مردے ورن اموات ازندے ورن اموات اور مردے کیا مطلب ہے ہمارے ہاں زندے سے زیادہ کون مشکل کشا بن جاتا ہے ذرا سو کے دیکھو نہیں سمجھے ایک ولی ہو پیر ہو زندگی میں آپ یہاں سے اپنے ملک میں کہاں رہنے والے ہیں حیدرآباد لگاؤ ٹیلی فون اپنے مرشد جس کو تم کہتے ہو تمہارے آپ نہیں ہوتے تمہارے مرشد ہوتے ہیں مرشد کو لگائے ہلو وہ کہتا ہے بولو ہلو کیوں آپ کے اس کی آواز آپ کو نہیں آ رہی ہے یا آپ کی آواز کہتا ہلو آخر یہ آپ کا موبائل خراب ہے آواز برابر نہیں آ رہی ہے جب تک مرشد زندہ رہا وہ سامنے کی بات کبھی سن سکتا تھا کبھی سن نہیں سکتا اور کبھی آپ جائیں اس سے ملنے کے لیے تو اس کے مرید دروازہ نہ داخل ہونے میں تو آپ اس کو کچھ کہہ کے نہیں آتے کیوں آپ کا ایمان ہے کہ وہ یہ کتنی انچ دیوار ہوتی ہے وہ انجینئر ہے نو انچ دیوار کے اندر وہ جو چھپا ہے وہ یہاں سے ہمارا نہ ہمیں دیکھ سکتا ہے نہ ہماری بات کو وہ سن سکتا ہے لیکن وہی مر جانے کے بعد اللہ اکبر کتنی گہری قبر ہوتی ہے حیدرآباد میں چھ فٹ گہری پھر اس پر تابوک اللہ اتنی مٹیاں ڈال دی گئی اور اسی کو سند مرمر سے اور چکر کر کے گنبد بنا دیا گیا اب تو گنبد تمہارا ہو گیا تو اب جتنا زندگی میں نہیں سنتا تھا اب سب سننے لگا ہوا پہلے تو اس کی آنکھ خراب ہوگی چشمے کی ضرورت پڑ گئی مرنے کے بعد قبر سے بھی اوپر والوں کو دیکھ رہا وا ہو کہاں برابر رہ گیا اللہ فرماتے وما یس طویل اموات زندے اور مردے دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے رہی بات آگے کہتے ہیں نہیں مردہ جو ہے منکر نکیر آتے ہیں منکر نکیر اس سے پوچھے مر رب تو سن لیتا ہے حدیث میں آیا ہے کہ کپڑا جوتا مردے کو دفنا کر کے جب لوٹتے ہیں تو مردہ کیا سنتا ہے جوتے کی آگ صلاح فرماتے ہیں ان لمحہ یوشت میں میں یشا اللہ جسے چاہے وہ سنا دے مردے کو سنائے کس کو سنائے شجر اور حضر کو وما انت من فل قبور لیکن قبر والوں کو ہمارے نبی آپ اپنی بات نہیں سنا سکتے بات آگے ہے اتنا اسی لیے سور احقاف کون سورت سور احقاف اللہ فرماتے ہیں ومن اضل يدعو من دون ملا لہو الا یوم علا اللہ اکبر میرے بھائیوں یہ قرآن آلات ہیں سب سے زیادہ قوم کو امت کو تباہ و برباد کر دینے والا گناہ جو کیا ہے شرک ہے مشرق کی اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتا شرک کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ غیر قوموں کو مسلط کر کے غیر پرستوں کو مسلط کر کے پیما پڑھنے والے جو شرک کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ختم کراتا ہے عذاب دلواتا ہے اللہ ان پر مسلط کر دیتا ہے اس کے متعلق کبھی اور حدیثیں سنائیں گے ابھی میرا بتانا چاہتے ہیں من من دون اللہ اس انسان سے زیادہ بھٹکا ہوا کم عقل کون ہوگا جو بیچارہ اپنی مصیبت میں پکارتا ہے دعا کرتا ہے ان سے لا یوم القیامہ ایک دو دن نہیں ہر جمعرات کو نہیں اس کے موقع پر نہیں سال بھر میں ایک مطالعہ فرماتے قیامت تک اگر وہاں پکارتے رہے تو وہ جواب دے نہیں سکتے ملا قرآن یادی کا اور کچھ ہے بھائی اس میں حافظ کوئی بیٹھے ہوں گے ملا اجستگی بن مل اللہ فرماتے قیام یہ ایسے لوگوں کو پکار رہے ہیں ایسے شخص کو پکار رہے ہیں جو قیامت تک اگر پکارتے رہے تو ان کی فریاد کو وہ سننے والے نہیں کیوں آگے سنو وہ ان د یہی یہ مسکین اوپر اس عقیدے کے تحت پکار رہا ہے تو یہ سن رہے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں قبر والے کو پتا ہی نہیں کہ کون ہم کو پکار رہا ہے وہ ان دعا یہی مغافلون اور قبر والے جو ہیں ان زندوں کی پکار سے لا علم ہے اور غافل ہے میرے بھائیوں بہت ساری آیات قرآن پاک کی ہیں اس میں اس طرح کے بھری پڑی ہیں کہنا کا مطلب یہ تھا کہ شرک ان گناہوں میں سے ہے جو انسان کے اعمال کو انسان کے قوت و طاقت کو انسان کے ملک کو یہ ساری چیزوں کو انسان اللہ تعالیٰ ایسا گناہ تباہ کر دینے والا ہے اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق قرار دے دیا جاتا ہے پہلا گنا ہو گیا کیا دے گئے شرکت دیا نمبر دو ولی سب اللہ اللہ اکبر اللہ کی رحمتوں سے نا امید اور مایوس ہونا اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا حالانکہ اللہ سن کیا مرل تباہ اور گناہ نہیں بلکہ بڑے گناہوں میں سے اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس ہونا آپ کیوں مایوس ہوتے ہیں اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس کلمہ پڑھنے والا مومن اگر ایمان ہے تو مرتے دم تک اللہ تعالی کی رحمت کی امید رکھتا ہے اور مرنے کے بعد قبر اور حشر میں بھی مرنے کے پہلے پہلے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کی امید رکھتا ہے اولاد رحمت ہے مایوس کیا ہوتے ہیں مال دولت رحمت ہے مایوس کیوں ہوتے ہیں اگر آپ نے کہہ دیا رگو سنیے گا یہ مایوسی گناہ کمیرک ہے نہیں اب اتنے دن تک اللہ نے نہیں دیا تو اب اللہ تعالیٰ کیا دے گا اللہ اکبر آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے فیصلہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نہیں دے گا میں دیکھو آپ نے اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی شکایت کر دیا اور اللہ رب العالمین کے متعلق بدگمانی ذرا دیکھو آئی بات سمجھ نا اسی لیے یہ گناہ کبیرہ نہیں بلکہ کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ ہے روح اللہ اسی لیے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر اس کو مختلف جرم کرا دیا نمبر ایک سورہ یوسف نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کو کفر قرار دیا گیا کیا قرار دیا گیا کرو یا گئے روہو لسمر یا کو بر یعقوب سلا تو سلام سالوں گزر چکے ہیں بھائیوں نے آگے خبر دے دیا کہ بیٹا یوسف جو ہے اس کو بھیڑیا کھا گیا لیکن اللہ اکبر سارے بھائیوں نے مل کر کے یقین دہانی کرایا لیکن یاقو نے کہا تم اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں نہیں اللہ میرے بیٹے کو ضرور ہم سے ملائے گا اللہ اکبر آخر کار بوڑھے ہو گئے بوڑھے ہو گئے زندگی کے چند ایام باقی رہ گئے ہیں بس ایک دن رحمت الہی کی پر یقین جوش مارا دل میں اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں یا بنی فتح یوسف فتح اے میرے بیٹے بیٹو پیارے بیٹو کیوں گھر میں بیٹھو جاؤ یوسف اور یوسف بھائی کے بھائیوں کو ڈھونڈو ارے والد صاحب ایک زمانہ ہو گیا آپ تو سکھایا گئے ابھی تک یوسف کو بھولے نہیں دنیا اتنے دن میں اپنی اولاد کو بھول جاتی لیکن آپ ابھی یوسف کو نہیں بھولے وہ دیکھو اس کا مطلب کہنے کہ آپ سفیا گئے ہیں آپ مانو پڑ سفیا گئے ہیں بیٹے کیا کہتے کہ باپ جو ہے سفیا گیا ہے لیکن یاقوب السلام کیا کہتے یا بنی یب فتح سسومی یوسف اے میرے پیارے بیٹے میں سفیا نہیں ہوں مجھے بیوقوف نہ سمجھو جاؤ اللہ تعالی جاؤ یوسف کو اور یوسف کے بھائی بنیا مین کو ڈھونڈو اور ڈھونڈنے ڈھونڈو اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ملا گبرا طے اس مر رو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا کیوں انسمر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے والے کافر ہوا کرتے مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس دیکھا آپ نے بیٹا ملا کہ نہیں ملا بھائی آؤ شادی ہو گئی ہے بچے نہیں ہو رہے ہیں کیوں مایوس ہو گئے بھائی نہیں اب تین سال ہو گیا پانچ سال دس سال ہو گئے کیا صبر کر کے بیٹھ گئے اللہ اکبر یعنی فیصلہ آپ نے کر لیا کہ اللہ دینے والا نہیں آپ نے کیسے پتا ہی نہیں کہ آپ کی نصیب میں کیا لکھا ہوا ہے ابھی تک نہیں دیا کوئی آپ کی بہتری ہوگی اللہ کسی کا برا نہیں چاہتا کافی یہودی کو دے رہا ہے تو آپ کو نہیں دیتا لیکن نہ دینے میں کوئی نہ کوئی آپ کی بھلائی ہے خیر ہے بہتری ہے آپ کی ہو آپ کی بیوی کو ہو اسی لیے اللہ نے نہیں دیا ہے لیکن آپ کا کام مایوس ہونا نہیں آپ اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید نہ ہو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ اکبر تقریباً سو سال کے پہنچ رہے ہیں اسی سے اوپر ہو گئے ہیں لیکن بیٹے سے مایوس نہیں فرشتے آئے سور کی آئے کالو بشرنا کا ابراہیم تمہیں ہم لوگ ایک بالکل سچی بشارت سنا رہے ہیں فلا تک میرا لگا لیکن یاد رکھیں آپ نا امید نہیں ہونا اب یہ نہیں کہنا آج تک نہیں ہوا تو اب کیا بڑھاپے پہ وہ ہوگا کہاں سے بیوی آئے گی بچہ جننے کے لائق ہوگی کہاں سے ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوگی جس سے بچہ پیدا ہو پھر اس خبردار آپ نبی ہیں جو بشارت سنائی جا رہی ہے اس کو اس کی رکھیں فلاں تک میرا لگا اللہ تعالیٰ کے احمدوں سے مایوس نہ ہو ابراہیم خلی اللہ کتنی پیاری بات کہتے ہیں فرشتوں کیا ہمیں نصیحت کرتے ہو رحمت رب رحمت رب ہی البا جو گمراہ ہوتے ہیں وہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں ہم بوڑھے ہو گئے لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں انسان کبھی غور کرے قرآن پاک کو اور دوسرے مقام پر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ وہ لوگ بہت خسارا اٹھاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس سر آپ سوچیں مرتے دم تک اللہ نے آپ کو غریب رکھا ہے لیکن مرتے دم تک اللہ تعالیٰ سے خوشحالی کی امید رکھے اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے یہ بندہ کتنا ہوا لیکن آج تک مجھ سے کتنا اچھا گماد رکھتا ہے ایسے انسان کے سیدھے جنت میں جانے میں کیا دیری ہوگی بھائی ہاں؟ کیوں ان حسن زن میں من حسن العبادہ آپ نے شاپ روایا اچھا گمان اللہ سے کرنا یہ بہترین قسم کی عبادت ہے اگر انسان کوئی بدگمانی میں اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی بہترین عبادت وہ چھوڑ دے رہا جب کچھ لوگ مسلمان ہونے لگے بہت گناہ کیے تھے سینکڑوں زنا سینکڑوں قتل ہزاروں حرام کاریاں کیے تھے ان کے پاس شیطان آ گیا ارے میاں مسلمان کیوں ہو رہے ہو مسلمان ہو جائیں گے بڑا اچھا دین ہے اللہ کی بدل کہا تمہارے مسلمان ہونے سے کیا فائدہ ہے ان ایمان لانے والوں نے کہا کیوں کہا کہ تم نے اتنا گناہ کیا مسلمان ہونے کے بعد بھی جاننے میں جانا ہی ہے ممرے نے کہا ایمان لاروں نہیں ایمان کی برکت اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں تو انگلش کہتا رہے سوچو گناہ معاف کرنے کی بھی کوئی حد ہوگی نا دو تین چار پانچ جتنا تم نے گنا کیا ہے اتنا تو نہیں معاف کرتا اللہ کیا کرو گے ایمان لا کر کے ایمان لانے کے بعد بھی تمہیں جہان میں جانا ہے وہ بندے بیچارے ذرا مایوس ہو گئے بھائی بات معقول اگر مسلمان ہونے کی بعد بھی جہان میں جائے اور اللہ معاف کرے گا نبی کہتے ہیں لیکن کتنا معاف کرے گا معاف کرنے کی بھی تو کوئی حد ہوگی دو چار سینا دو چار چوریاں ہاں، ہزاروں کو ہی معاف کرے گا اللہ سارا اب بیچاری مشکل ہو گئی ایمان سے مایوس ہو رہے ہیں رحمت سے مایوس مقرر سے فوراً جبرائیل امین سورہ زمر کی آگ لے کر کے آ گئے کلیا عبادی الذین اشرفوا علی انفسهم لا تغنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم اے ہمارے نبی یہ میرے بندے جو قریب آ رہے تھے ایمان کے ابلیس بدبخت نے ان کو برباد کیا ان سے جاؤ کہو کہ اللہ رہے اے میرے بندو تم مایوس نہ ہو وہ کلمہ پڑھو ان اللہ انگ فروغ جمیا جتنے بھی تمہارے زندگی کے گناہ ہیں اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ کی رحمت سے مایوس لاہ تک رحمت اللہ اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی بخش سے مایوس نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ نے یہ حسن رکھنا بہترین عبادت کرا دیا ہے اور مایوسی کرنا گناہ ہے کبیرا تیسرا گنا ول امن و اللہ اکبر بہت بدترین چیز ہے اللہ ایسے گناہ سے بچائے لیکن گناہ نہیں سمجھتے سمجھتے ہو نہیں سمجھتے تب تک اصلاح ہو گئی ہوتی بھائی سمجھتے ہی نہیں وہ کیا ہے ول امن و مما کر اللہ تعالی کے عذاب سے مطمئن اور ندر اور بے باک ہو جانا احساس ختم کر دینا وہ کیسے مومن وہ ہے کہ اس سے ایک گناہ ہو جائے تو نیند حرام ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے در سے ہم نے رب کی نافرمانی کر دیا ہے ایسا سن لیکن زندگی گزر جائے گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہو کبھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر اللہ کا خوف اللہ کی گرفت عذاب قبر حساب کتاب کی فکر نہ ہو ساری زندگی گزر جائے گناہ پر تو اس کا مطلب کہ اس نے یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا در اس کے دل میں اس کو کیا کہا جاتا ہے مکر مکر اللہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو چھوٹ دے رہا ہے زیادہ گناہ کرے تاکہ بڑا عذاب نازل کرے ہم پر یہ انسان سوچتا نہیں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے حساب کتاب سے دیکھو خوف ہو جانا یہ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا ہاں گناہ ہے کبھی رائے افاہنا قرآن بیا تمنا کیا یہ گنہگار اس بات میں یہ گاؤں کے لوگ شہر کے لوگ جو حرام کاریاں برائیاں کر رہے ہیں کیا اس بات سے ندر ہو گئے ہیں سونا زحاؤ بیات ہوں نہ مون وہ رات میں سوئے ہوں اور ہمارا عذاب ان پر آ جائے بھائی ابھی ایک بڑے ملک میں زلزلہ آیا کس وقت آیا تھا ہاں؟ مزے تو سوئے تھے صبح کرنے کی نوبت نہ آئی یہ سورہ آرا کے افامنا وهم يلعبون جو ان ہندوستانی بھائی جانتے ہیں عثمان آباد لاہور اور گجرات میں جو سلسلہ آیا تھا بابری مسجد دھانے کے دھانے کے بعد وہ کس وقت آیا تھا رات میں اللہ افامنا ہاں، یہ گاؤں شہر ملک والے گنہ دار جو حرام کاریاں کر رہے ہیں اس بات سے مطمئن ہو گئے ہیں ان کے ان کو اس بات کا ڈر نہیں لگتا کہ سوئے رہیں اور سونے ہی کی حالت میں آ جائے بھاگنے کا موقع نہ رکھ سکیں پاکستان میں پنجاب سے لے کر اسلام آباد سے لے کر کے سرحد تک رمضان کا مقدس مہینہ تھا وہ عذاب آیا تو کس وقت آیا تھا رات کو سوچو یہ کون سے لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور لیکن گناہ کا اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف پیدا نہیں ہوتا بنداس بے باغ ہو جاتے ہیں اب امینا ہر القرآن کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ یہ اپنے کھیل کود میں لگے ہوں سارا میچ ہو رہا ہو دن بھر کا اور اللہ تعالیٰ کا وام آ جائے سارے لوگ کہاں رہ جائیں بال بچوں کے پاس بھی نہیں رہے فیلڈ میں رہے نہیں زمین میں دبا دیے جائیں ہیرو شیوا میں کس وقت امریکہ نے بمباری کی تو اللہ اکبر کہا جاتا ہے نہایت خطرناک قسم کی فلم دیکھنے کے لیے جاپان کے ہیرو شیما کے سنیما ہال میں بیٹھے ہوئے تھی اور اسی موقع پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے جگنے میں کھیل کود میں رہے اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے اللہ اکبر افامن آر القرآن افامن مکر اللہ اف امین مکر اللہ کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بالکل بے خوف ہو گئے ہیں فلاج امر و مکر اللہ القوم الخاسرون اللہ کے عذاب سے جو لوگ ندر ہو جاتے ہیں خوف نہیں ہوتا گناہوں پر توبہ استفاع نہیں کرتے وہ بڑے ہی نقصان اٹھانے والے اور فتارا اٹھانے والے لوگ ہوا کرتے ہیں تو یہ تین گناہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑے گناہوں میں قرار دیا ہے نمبر ایک شرک باللہ نمبر دو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی اور امیدی نمبر تین گناہوں پر جری اور بے باک ہو جانا اللہ تعالیٰ ان تینوں گناہوں سے بچائے باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولي هذا واستغفر الله من كل ذنب واتوب اليه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك 25 منٹ السلام السلام وعلیکم ہاں ہاں اور بیٹے ہاں۔ خرید سے ہیں السلام ہاں۔ ادھر ادھر ایک چھوٹا سا وہ نماز پڑھا رہا تھا آسمان میں پہلے وہ کدھر ہمارا بچہ ہم کا بچہ تھا ہاں، وہ چھوٹا سا تھا نا تھوڑا پتلا تھا ہاں ہاں جمعہ بھی پڑھاتا تھا ہے ابھی بھی ہے ابھی ہے اس کا یونیورسٹی ہاں۔ کی پڑھائی نا تو اس وقت ہوم ورک رہتا ان کا ہاں۔ یہ زکات کس کس کو دی جا سکتی کیا اولاد کو زکات کو بیٹی کو شادی شدہ ہاں، شادی شدہ ہاں۔ بیٹی دے سکتے ہیں اپنی بیٹی کو نہ دیں بہن کو دیں بہن کو دیں بہنوئی کو دیں سمجھ گیا نا چچا کو دیں چچی کو دیں پو پکانے صاحب کیا ہے کیا ہے زکات کی بات ہے چلے گا ماشاء اللہ خرید ہیں اور بھائی کریے پھر اسپیشل ہفتے ناگا ہو گیا مسٹیک ہاں، ہو گئی پھر مہمان آ گئے اور بیٹے کوشش کرو کوشش کرو لیکن فرق نہیں کل کل تو ہم رولا پر ہے نا ان شاء اللہ اکیلے آئے ہیں اچھا، تو سلام کریں نہیں ایسی نہیں ہے نہیں صحیح نہیں ہے السلام الحمد للہ اسلام اور السلام خرید سے کیا ڈھولے ڈھالے ہو بھائی <laughs> ہاں؟ خرید سے کوئی چیز پہ پانی پڑھ کے مطلب قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں تو کسی پانی پہ دم کر کے پی سکتے پانی پہ پھوٹ کے پی سکتے ہیں دیکھیں یہ ایسا ہے کہ ندی ہے ثابت نہیں ہے جی ہاں، لیکن یہ بات اخلاق اصلاح کو بنا دیا جائے